غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے غائبانہ نماز جنازہ یعنی غائب کی نماز جنازہ پڑھنا یعنی جہاں نماز جنازہ پڑھی جائے وہاں میت موجود نہ ہو بلکہ دوسرے مقام پر ہو مثلا احمد آباد میں کسی کا انتقال ہو گیا اور بمبئی کے لوگ بمبئی شہر میں اس کی نماز جنازہ پڑھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالمی شہرت رکھنے والے کسی شخص کا یا کسی مشہور و معروف مذہبی رہنما و مقتدہ کے انتقال کی خبر پا کر مختلف ممالک اور مختلف شہروں میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے والوں میں پڑھنے والے لوگوں میں سے اکثر لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہیں کہ مذہب مہذب حنفی میں جنازہ غائب پر نماز محض ناجائز ہے آئمہ حنفیہ کا اس کے عدم جواز پر اجماع ہے نقطہ غائب کی نماز جنازہ پڑھنے میں ایک بات یہ لازم آئے گی کہ نماز جنازہ کی تکرار ہوگی کیونکہ جہاں کہیں بھی کسی مسلمان کا انتقال ہوا ہوگا وہاں اس کی نماز جنازہ ضرور پڑھی گئی ہوگی مثلا احمد آباد میں کسی کا انتقال ہوا اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ ممبئی بنگلور حیدرآباد دلی کلکتہ وغیرہ یعنی دوسرے شہروں میں پڑھی گئی تو سب سے پہلے اس کے جنازے کی نماز احمد آباد میں ہی پڑھی جائے گی دیگر شہروں میں اس کی نماز بعد میں ہی پڑھی جائے گی تو یہاں دو باتیں لازم آئیں گی نماز جنازہ کی تکرار ہوگی غائب کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی پہلی بات یہ کہ نماز کی تکرار جائز ہے یا نہیں یہ مسئلہ اوراق سابقہ میں یعنی پچھلے صفوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کر کے ثابت کر دیا گیا ہے کہ نماز جنازہ کی تکرار غیر مشروع اور ممنوع ہے اب معاملہ اس بات پر وضاحت طلب ہے کہ غائب کی نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں فقہ حنفی کی معتبر و مسند کتب میں صاف صلاحت سے لکھا ہوا ہے کہ غائب کی نماز جنازہ جائز نہیں مثلا محقق علی الاطلاق علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحب عبد الواحد ابن الحمام مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علم توفی آٹھ سو اکسٹھ ہجری فرماتے ہیں کہ صحت نماز جنازہ یعنی جنازے کی نماز صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ میت مسلمان ہو پاک ہو جنازہ نمازی کے آگے زمین پر رکھا ہو اسی شرط کے سبب کسی غائب کی نماز جنازہ جائز نہیں والا نمبر دو امام الفقہ شیخ الاسلام شمس الدین علامہ محمد عبداللہ بن احمد غزیر تمرتاشی صاحب تنویر الابصار المتوفی ایک ہزار چار ہجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ غائب پر نماز جائز نہیں مانتے تین رئیس الفقہ خاتم المحقق محققین امام محمد بن علی حسکفی دمشقی المتوفی ایک ہزار اٹھاسی ہجری علیہ الرحمہ و الزوان فرماتے ہیں کہ جنازے کا حاضر ہونا شرط نماز ہے لہذا کسی غائب پر نماز جنازہ صحیح نہیں الباضی فقہ کی حسب ذیل کتب میں بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ میت کا نمازی کے سامنے موجود ہونا نماز جنازہ کی شرط ہے لہذا کسی غائب کی نماز جنازہ درست نہیں باقی مزید کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں یہ ساری کتابوں کے نام ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عام طور پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نماز اپنے زمانہ اقدس میں غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی حضور اقدس رحمۃ اللہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کی بھی نماز جنازہ میں شرکت فرما لیں اس کی نجات و مغفرت و بخشش میں کوئی شبہ نہیں خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری نماز مسلمانوں پر موجب رحمت ہے طریقے سے بھری ہوئی خبر کو میں اپنی نماز سے روشن فرما دیتا ہوں زور اقدس سیمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مذکورہ ارشادات عالیہ کے ثبوت میں ہم یہاں دو حدیث کریمہ بطور ثبوت پیش کرتے ہیں امام احمد ابن حبان حاکم اور ابن ماجہ نے حضرت ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ حضور اقدس احمد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں پر نماز جنازہ پڑھنے کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں تم میں تشریف فرما ہوں ہرگز کوئی میت تم میں نہ مرے جس کی مجھے اطلاع مجھے نہ دو کہ اس پر میری نماز موجب رحمت ہے امام مسلم اور ابن حبان نے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قبریں اپنے ساکنوں پر تاریکی سے بھری ہوئی ہیں اور بے شک میں اپنی نماز سے انہیں یعنی قبروں کو روشن فرما دیتا ہوں مسکرہ دونوں حادث کریمہ کے زمن میں امام عشق و محبت دین و ملت امام احمد رضا محقق بریلوی فرماتے ہیں کہ ہما حالانکہ زمانہ اقدس میں سدھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے موازے یعنی مقام میں وفات پائی لیکن کبھی کسی حدیث سری صحیح سے ثابت نہیں کہ حضور نے غائبانہ ان کے جنازے کی نماز پڑھی کیا وہ دیگر مقامات میں وفات پانے والے محتاج رحمت والا نہ تھے کیا اللہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان پر یہ رحمت و شفقت نہ تھی کیا حضور ان کی قبور اپنی نماز پاک سے پر نور نہ کرنا چاہتے تھے کیا جو مدینہ طیبہ میں مرتے انہی کی قبور محتاج نور ہوتی اور جگہ اس کی حاجت نہ تھی یہ سب باتیں بداحتاً یعنی صاف طور پر باطل ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عام طور پر ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا ہی دلیل روشن و واضح ہے کہ جنازہ غائب پر نماز ناممکن تھی ورنہ ضرور پڑھتے کہ مقتضی بکمال و وفور وجود اور معنی وفقود یعنی چاہا ہوا کامل طور پر کثرت سے موجود اور کوئی روکنے والا نہیں لا جرم یعنی یقیناً نہ پڑھنا کسراً باز رہنا تھا اور جس عمر سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے عذر معنی بالکست احتراز فرمائیں وہ ضرور امر شریح و مشروع نہیں ہو سکتا یعنی کسی روکنے والے عذر کے بغیر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جان بوجھ کر جس کام کو نہ کریں وہ کام کبھی بھی موافق شریعت اور جائز نہیں ہو سکتا تین مواقع میں حضور اقدس نے غائب کی نماز جنازہ کیوں پڑھی دوسرے شہر کی میت پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھنا صرف تین واقعوں میں روایت کیا جاتا ہے واقعہ نجاشی بادشاہ حبشہ واقعہ معاویہ لیسی واقعہ عمرائے موتا رضی اللہ تعالیٰ علم اجمعین مذکورہ تینوں واقعات میں جنازہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تھا جنازہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھا تو یہ نماز غائب پر نہ ہوئی بلکہ حاضر پر ہوئی نجاشی بادشاہ کا واقعہ ملک حبشہ یعنی ایتھوپیا کا بادشاہ اسامہ نجاشی جو صدق دل سے حضور اقدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا جب اس کا انتقال حبشہ میں ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دینہ طیبہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی اور صفیں باندھ کر چار تکبیریں کہیں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں دوسری یا تیسری صف میں تھا اس حدیث شریف کو پیش کر کے نماز جنازہ غائب پر پڑھنے کے جواز کے قائل دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ اسحمہ نجاشی کی غائبانہ نماز پڑھی ہے لہذا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے اس حدیث شریف سے بظاہر تو ایسا ثابت ہوتا ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کے ساتھ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی لیکن در حقیقت یہ نماز غائبانہ نماز جنازہ نہ تھی بلکہ حاضر پر تھی نماز پڑھنے والے تمام حضرات جانتے تھے کہ یہ غائب بنا نماز جنازہ نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم و اکرم اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے زمین کو لپیٹ دیا اور اپنے محبوب کی نگاہوں سے تمام حجابات ہٹا دیے اور جنازہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے تھے تو اب حضور کے لیے یہ نماز غائب پر نہ تھی بلکہ حاضر پر تھی جب حضور کے لیے حاضر پر تھی تو صحابہ کرام کے لیے بھی حاضر پر تھی کیونکہ اس نماز جنازہ کی امامت حضور اقدس امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور جو نماز جنازہ باجماعت پڑھی جاتی ہے اس میں جنازے کا امام کے سامنے حاضر ہونا شرط ہے مقتدیوں کے سامنے حاضر ہونا ضروری نہیں کیونکہ جب جنازہ امام کے سامنے حاضر ہے تو مقتدیوں کے سامنے بھی حاضر مانا جائے گا اگر امام کی نماز حاضر پر ہوئی تو مقتدیوں کی بھی حاضر پر ہوئی چاہے مقتدیوں کو جنازہ نظر آئے یا نہ آئے صرف امام کے سامنے جنازہ ظاہر ہونا سب کے لیے کافی ہے نجاشی بادشاہ کی بظاہر غائبانہ نماز جنازہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازہ ملاحظہ فرماتے ہوئے حاضر پر پڑھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ سمجھ کر حاضر پر پڑی کہ ہمیں نجاشی بادشاہ کا جنازہ نظر آئے یا نہ آئے ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء و المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اس وقت امامت فرما رہے ہیں وہ تو نجاشی بادشاہ کا جنازہ ضرور ملحظہ فرما رہے ہیں جب نجاشی بادشاہ کا جنازہ حضور کے سامنے حاضر ہے تو حضور کے لیے یہ نماز غائب پر نہیں بلکہ حاضر پر ہے اور جب یہ نماز جنازہ حضور اقدس کے حق میں حاضر پر ہے تو ہمارے لیے بھی حاضر پر ہوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خیال کے ثبوت میں اور نجاشی بادشاہ کا جنازہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہونے کے ثبوت میں چند حوالے احادیث کی روشنی میں ملحظہ فرمائیں صحیح ابن حبان میں صحابی رسول حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی مر گیا اٹھو اس پر نماز پڑھو پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے صحابہ نے پیچھے صفحے باندھی حضور نے چار تکبیریں کہیں صحابہ کو یہی زن یعنی خیال تھا کہ نجاشی کا جنازہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہے صحیح ابو عوانہ میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور ہم یہی اعتقاد کرتے تھے کہ جنازہ ہمارے آگے موجود ہے ضرور القدر صحابی رسول اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت ہے کہ نجاشی کا جنازہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ظاہر کر دیا گیا تھا حضور نے اسے دیکھا اور اس پر نماز پڑھی ثابت ہوا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غائبوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے بعض رہنا ثابت ہے تو حضرت اسمہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جنازہ حضور کے سامنے تھا اور یہ جنازہ صرف نظر صحابہ سے غائب تھا اور حنفیہ و مالکیہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسے کی نماز جنازہ جائز ہے جو جنازہ لوگوں سے غائب ہو اور امام اسے دیکھ رہا ہو اس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے فرمایا کہ ہاں حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی تکمیل کے لیے حضرت علیہ نے زمین پر اپنا پر مارا اور تمام حجابات زائل ہو گئے اور حضرت معاویہ کے جنازہ حضور اقدس کی نگاہوں کے سامنے ہو گیا تب حضور نے ان کے جنازے کی نماز پڑھی علاوہ ازیں حدیث شریف کے الفاظ کے جب جنازہ حضور کی نگاہوں کے سامنے ہو گیا اس وقت حضور نے جنازے کی نماز پڑھی اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جب تک جنازہ غائب تھا آپ نے نماز جنازہ نہ پڑھی بلکہ جب حضرت معاویہ کا جنازہ نگاہوں کے سامنے ہو گیا تب آپ نے نماز پڑھی یعنی حاضر پر نماز پڑھی غائب پر نہ پڑھی جس حدیث کو دلیل بنا کر نماز جنازہ غائب پر پڑھنے کے قائلین بطور ثبوت پیش کرتے ہیں اسی حدیث سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ غائب کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں حضور نے غائب کی نماز پڑھی اس کی وجہ حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام طور پر غائب کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے حیات طیبہ میں دو تین ایسے واقعات ایسے بھی ہیں کہ آپ نے غائب کی نماز جنازہ پڑھی مثلا نجاسی بادشاہ حضرت معاویہ علی سی عمرہ موتا ابراک سابقہ میں حادث کریمہ کی روشنی میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کسی کے جنازے کی نماز پڑھنا موجب رحمت ہے اور آپ جس پر نماز جنازہ پڑھ لیتے اس کی قبر سے تاریکی دور ہو جاتی اور قبر روشن ہو جاتی تو ذرا سوچو جو ذات کریمہ کی شان حریص علیکم یعنی تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہو وہ ذات کریمہ ہزاروں غائب کی نماز جنازہ چھوڑ دیں اور صرف دو تین کی ہی پڑھیں یہ کب ان کے کرم کے شایان شان ہے عام طور پر غائب کی نماز جنازہ ترک فرمانا اور دو ایک مرتبہ پڑھنا یہ خصوصیت کی بنا پر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خصوصیت خاصہ عطا فرمائی تھی کہ بظاہر غائب اور دوسرے مقام پر جنازہ ہونے کے باوجود وہ جنازہ محبوب اکرم کی مقدس نگاہوں کے سامنے ہوتا اور بظاہر ایسے غائب پر نماز جنازہ حقیقت میں حاضر پر نماز جنازہ تھی اور غائب کی نماز جنازہ پڑھنے کے جو واقعات حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وقوع پذیر ہوئے ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت خاصہ تھی جس کا حکم عام نہیں ہو سکتا حکم عام عدم جواز ہے یعنی غائب کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں یہی عام حکم ہے اور اسی عام حکم پر ملت اسلامیہ کا عمل ہے موت کے بعد کیا ارادہ تو یہ تھا کہ مومن کی وفات کتاب کو ایک ہی جلد میں پوری کر دوں لیکن کچھ ضروری اور اختلافی مسائل کے سلسلے میں ذہن میں مذابین کی آمد نے وہ طور پکڑا کہ کتاب کی زحامت میں اضافہ ہوتا گیا ابھی حزب ذیل عناوین لکھنا باقی ہیں قبور اور مزارات کی تعظیم قبرستان کے تعلق سے مسائل زیارت قروب کے زیارت قبور کے آداب مسائل اور فضائل مزارات پر عورتوں کی حاضری تعام میت مثال ثواب فاتح عرس وغیرہ اخوال برزخ عذاب قبر روح روح کی حقیقت بعد انتقال روحوں کا اپنے گھروں میں آنا میدان مخشر قیامت اور حساب و کتاب پل سرات اور قیامت کی سختیاں شفاعت کا بیان جنت اور دودخ کا بیان دیدار الہی مدرجہ بالا عناوین قرآن مجید کتاب کتب تفاصیر کتب حدیث اور دیگر کتب اسلاف میں اتنی تفصیل سے مذکور ہیں کہ ان عناوین کو اگر اختصاراً بھی لکھتا ہوں تو اب تک یہ کتاب مومن کی وفات جتنی زحامت کی حامل ہے اس سے بھی زائد زحامت صرف مدرجہ بالا عناوین کی ہوتی ہے نتیجتاً کتاب تقریباً ایک ہزار صفحات پر مشتمل ہو جائے اور اس کی طباعت میں کافی تاخیر ہوگی لہذا مرکز اہل سنت برکات رضا کے مخلص علماء و محبین نے تبادلہ خیال کرنے کے بعد اور ان کے اعلیٰ و مفید مشوروں کے بعد یہ طے کیا کہ یہاں تک کہ مضامین پر مومن کی وفات کتاب کو پوری کر کے شائع کر دی جائے اور بقیہ مدرجہ بالا عنوانات ایک الگ اور مستقل کتاب کی شکل میں شائع کیے جائیں اور اس کتاب کا نام موت کے بعد کیا رکھا جائے قارین کرام بنظر افو ہمارے اس فیصلے کو شرف قبولیت سے نواز کر ممنون و مشکور فرمائیں اور راکیم الحروف حقیر و فقیر سراپا تقسیر کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اعظم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل زیادہ سے زیادہ دینی و علمی کابش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا سید المرسلین علیہ افضل الصلاۃ تسلیم